عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ان سے طارق بن عبد الرحمٰن نے بیان کیا کہ حج کے ارادے سے جاتے ہوئے میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو نماز پڑھ رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کون سی مسجد ہے انہوں نے بتایا کہ یہ وہی درخت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی پھر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد مسیب بن حضر نے بیان کیا وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے تلے بیعت کی تھی کہتے تھے جب میں دوسرے سال وہاں گیا تو اس درخت کی جگہ کو بھول گیا سعید نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو پہچان نہ سکے تم لوگوں نے کیسے پہچان لیا اس کے تلے مسجد بنا لی تم ان سے زیادہ علم والے ٹھہرے صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار ایک سو تریسٹھ